جو کرے وہ بیٹھ جائے اور جو رحمان رحیم الحمد للہ الذي اجانا لهذا وما كنا لنفتدي لولا ان كان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه وقفت وقفت اشعر بك الله اللهم صل على محمد كلما شكره الغافلون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون میرے محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور جب ہجرت فرما کر آج صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا بنائی اور مسجد صبح کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ مدنِ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نفی بنائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر میں خود شرکت کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی اس مسجد کے بنانے میں شریک رہے اور آقا نے اپنا گھر بعد میں بنایا پہلے اللہ کا گھر بنایا اور پھر مسجد نبی صلی اللہ پنجاب وسلم نقیر اللہ کے آباد کرنا ہے مسجد کے اعمال کیا تھے کہ دعوت کا ہلکا ایمان کی مجلس اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر باپ باندھا ہے کہ ایمان کی مجلس سے مسجدوں کے اندر ایمان کی مجلس سے ہلکے لگا کرتے ہیں تو یہ مسجد نبی کے عمل ہے میرے دوستوں ایمان کی مسجد ہے پھر اس کے بعد مسجد نبی کا عمل میرے دوستوں بزرگوں سیکھنا سکھانا تعلیم تعلق ہر آنے والا سیکھنے والا بھی تھا ہر آنے والا سکھانے والا بھی تھا جو آتا تھا اس کا سکھانے والا تھا جو نہیں آتا اس کا سیکھنے والا تھا پھر مسجد نبی کے اندر عبادت تھی پھر مسجد نبی ذکر تھا تلاوت تھا پھر مسجد نبی کے جو میرے دوستوں خدمت تھی آنے والے وقت آنے والے لوگوں کی خدمت اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام تھا پھر آپ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کو مسجد سے جوڑا یہ مسلمان کے جوڑنے کی جگہ جو مسجد تمام مہاجر اور انصار اور عام صحابت کی ترتیب حیات صحابہ میں موجود ہے آدھا دن کاروبار کا تھا آدھا دن مسجد کی تھی آدھی رات اپنے گھر کی تھی آدھی رات مسجد کی تھی اور یہ امت کے میرے دوست اللہ اللہ کے پاک نے مسجد سے جڑنا تو یہ مسجد کے اعمال اور یہ مسجد میں میرے دوست امت کا جڑنا حالانکہ چوبیس گھنٹے مسجد کو وقت دینے والے بھی موجود تھے اصحاب خطبہ میں جو صحابہ تھے وہ چوبیس گھنٹے مسجد میں تھے اور مسجد کے تقاضوں پر استعمال ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کرنا ہے اللہ علیہ وسلم کی مسجد چوبیس گھنٹے آباد چوبیس گھنٹے آباد سے آباد تھی ہر آنے والے کے دین کے سیکھنے سکھانے کی جگہ تھی اور صحابہ صحابہ پر نش کر کے انہیں مسجد میں جوڑتے آؤ ایمان لے آئے آؤ ایمان کی تحقیق کر لیں آؤ ہم اللہ پر ایمان لائیں جس طرح میرے دوست کو بزرگوں مسجد کے اندر ایک دوسرے کو جوڑا جاتا تھا اور مسجد کے اندر میرے دوست کی کی سے آخرت کی تصویریں اللہ کے ہمت اور بڑائی کو کہا جاتا تھا اور اللہ اخبار کو کی ساتھ اس کے پاس ہونے کو کہا جاتا تھا جو دلوں کی دنیا کو آباد کرتا تو یہ محنت کی شکل مسجد تھی اور مسجد نبی پوری دنیا کے مساجد کی ماں ہے پھر مسجد نبی کی تصویر کیا تھی آگے والے آنے والے قافلے آنے والے لوگوں کو مسجد کے اندر میرے دوست میں پھیلایا جاتا تھا اور ان کو مسجد کے عمال سے گزارا جاتا تھا یہاں تک کے غیر مسلم وفد بھی آتے تو انہیں بھی مسجد کے ساتھ سیما لگا کر اس میں ٹھہرایا جاتا تھا اس کو آنے وقوف ابھی بھی موجود ہے جہاں کے نبی کرا کر وقوف سے ملاقات کیا کرتے تھے پھر مسجد کو کافر قافلہ آتا ایمان لے کر آتا کی علیہ وسلم ایک دن دو دن اپنی مسجد میں ٹھہرا پھر اعلان کے صاحب آتی کے لیے کون اپنی مسجد میں لے جائے گا کون ان کی تعلیم تربیت کرے گا تو ایک علاقے والے کھڑے ہوتے اللہ یہ مسجد یہ جماعت ہمیں دے دے یہ قافلہ ہمیں دے دے آج تو دس بارہ آدمی کو دینے کے لیے میں تو سب سوچنا پڑتا ہے میں بتاؤ بھی کون تیار ہے بتاؤ بھی کون لے گا اور وہاں تو سو سو کا دو دو سو کا تین تین سو کا کافی آتا ایک علاقے والے کے لیے اکیلے قافلہ ہمیں دے وہ اس قافلے والے کو اپنے ساتھ لے جاتے مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے اس قافلے میں آنے والی عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا عورتوں میں اتنا دین کا نجات تھا عورتیں جی کے بارے میں کی جاننے والی تھی کہ ان آنے والی عورتوں کی تربیت کرتی انہیں ایمان سکھاتی انہیں دین سکھاتی انہیں مسائل بچاتی یہ گھروں کے اندر میرے دوست بدرگوشت آنے والی مستورات کے دین کے سکھانے کا نظام تھا پھر ان کی خدمت انہیں ثقافت کھلانا یہ بھی ان کے ذمے تھا مرد مسجد میں خیر اور مردوں کی تعلیم و تربیت کا نظام مردوں کو ایمان کے سکھانے کا نظام مردوں کو بھی سکھانے کا نظام مردوں کو آماد کری زندگی کے سکھانے کا نظام یہ مسجد کے نظام اور ان کی حکمت کا نظام ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا نظام یہ بھی مسجد پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس قافلے کو لے کر مسجد نبی کے اللہ کے نبی کے سے کچھ سوالات پوچھتے پھر بدم کے فقی ہو گئے یا فقی ہونے سے پری ہو گئے آج میرے بھائی دوست ہماری مسجدوں میں ہاں؟ آج تو آنے والی دس بارہ آدمی کی جماعت کے بھی دیکھتا ہے کہ اگر جماعت پرانی ہے جماعت ماشاء پرانے ساتھی کے بہترین بیان کرنے والا ہے تو اس کا استقبال ہے اس کا احترام ہے اور جماعت نہیں آئی ہے آپ کے لوگ ہیں اور نئے نئے ساتھی ہیں تو میرے دوست کہتا ہے مصیبت کیا گئی ایک اپنی مسجد میں ٹھہرانے کو تیار دوسرے لے تو جماعت کو آگے روانہ کر دے ارے بھائی دوست اگر جماعت کمزور آئی ہے تو اس کو اپنے لیے تازت سمجھو ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن ٹھہرا اور ان کی شادی میں تربیت کرو ان کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھو ان کو آماد سکھاؤ ان کو دین کی فکر دلاؤ کہ وہ جماعت خوش ہو کر اور دعائیں کے پھر ہماری بستی سے جائے پر میں اگر بستی والوں میں مسجد والوں میں نصرت کا حق ادا کیا اور آنے والوں کی نصرت کی ابھی ہزاروں جماعتیں یہاں سے جائے گی ہزاروں افراد افراد کے راستے میں جائیں گے یا آپ میں سے کسی نہ کسی کی بستی میں کسی نہ کسی کے علاقے میں کسی نہ کسی کی مسجد میں پہنچیں گے اب یہ جانے والے واپس جانے والے سوچے ان آنے والی جماعتوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرانا انہیں اپنی مسجد میں بٹھانا انہیں اپنی مسجد میں قیام کرانا پرانی جماعت آئی ہے مقامی کام جمانے کی محنت کرو مسجد کی آبادی کی محنت کرو اور میرے دوستوں نقد جماعت کے نکالنے کی کوشش کرو نئی جمع چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کرو ان کے اپنے ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کی محنت سکھاؤ مقامی آماد انہیں سونے بتلاؤ مقامی آماد میں ان کو اپنے ساتھ چھوڑو اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کو سچ کرنا ان کو تعلیم کرنا ان کو آماد کرنا سکھاؤ کہ آپ کی جمع مسجد سے کچھ کر دعائیں لیے جائے مولانی عیصا رحمۃ اللہ پنّا کرتے تھے جب یہ میرے دوست بزرگوں مسجدوں میں عزلت حق زندہ ہوگا اللہ سوار کو تعلق مسجد کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا جیسے مدینہ کی بستی کو اللہ نے پورے عالم کے لیے قبول فرمایا کیوں انصار نے کا حق ادا کر کے دکھایا آنے والی جماعت کو ٹھہرانا آنے والی جماعت کی نصرت کرنا ان کی شادی میں تربیت کرنا یہ سارے اعمال مسجد لیکن آج ہماری مسجدوں کا حال بھی ہے دوستوں بزرگوں یہ نیت کر کے جاؤ ہمیں اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے اور پوری امت کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرنی ہے جب مسجد میں افراد ہوں گے یہ سارے تقاضوں کے پورا ہونے کی شکل بنے گی اس لیے ہر ایمان والے کو مسجد کے سزائش سنا کہ اللہ سوار کو چالا مسجد والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اللہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں مسجد کے الفت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور مسجد میں جی کا گھبرانا یہ نصاب کی علامت ہے جس کا دل مسجد میں اچھا ہوگا پر قیامت کے دن عرض کے سارے کے نیچے ہوگا ہے کاروبار پر ہے دکان پر ہے بجلی بچوں میں لیکن دل اس کا مسجد میں ہے کہ کب اذان ہو یا اذان کا وقت کب ہو جائے اور میں اس سے پہلے مسجد میں پہنچ تو کل قیامت کا ہوگا ہمیں اللہ کے عرض کے سارے کے نیچے ہوگا حدیث کی رواج میں آتا ہے جس بستی پر اللہ آزاد بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں آخری راتوں کو اٹھ کر استقبال کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے عذاب کو روک دیتے ہیں اللہ کے عذاب کو روک دیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی اللہ کے عذاب کو تو نہیں روک سکتا ہے اور اللہ نے اس کے عذاب سے روکنے کا میرے دوست مذہب کے نبی کے ذریعے سے ترتیب بتائی ہے اسی لیے جب جماعت ہماری مسجد میں ہو تو پھر کوئی اطمینان ہو کہ جب تک یہ جماعت مسجد سے موجود ہے ہماری مسجد اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے اپنی مسجد میں مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والے لوگوں کو مسجد سے چھوڑنے والے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور آخر راتوں کو رونے والے وہ بھی اس بات پر مطمئن ہو کہ جب تک یہ اعمال ہماری بستی میں ہماری مسجد سے ہوتا رہے گا ہماری بستی اللہ کے عذاب سے محسوس کتنا آسان عمل ہے دوستوں اللہ کے گھر کو آباد آگن دکان والے کھیت والے کارخانے والے فیکٹری والے ملک والے مال والے عہدے والے کرسی والے ٹکڑی والے میرے بھائی دوست بزرگوں ہم ہمیں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے سے کتنے مسجد والے یہ جو سننا تھا نا کہ ملا کشور مسجد تک یہ جملہ سنت کا جملہ نہیں تھا یہ جملہ مذہب کا جملہ نہیں تھا یہ جملہ مسلمان کی شان کو بیان کرتا تھا کہ مسلمان کون کہ جس کی دوڑ ہر حال میں مسجد میں تیز چلے صحابہ مسجد کو دوڑ لے ذرا آندھی آ گئی صحابہ مسجد کو دوڑ لے کہ اللہ گھر کی طرف دوڑنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف دوڑنے ہے کوئی آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے چلے اللہ حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک نیچی لکھی جاتی ہے ایک ایک گنا معاف ہوتی ہے اور جنت ایک ایک درجے بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نیچا بھیجتا ہے جیسے احرام باندھ کر حاجی بیت اللہ کو جاتا معمولی چیز نہیں ہے یہ شہنشاہ کا دربار ہے یہ اللہ کا گھر ہے جو اس گھر آباد کرے گا اللہ بستی کو آباد کرے گا اللہ ان محلوں کو آباد کرے گا اللہ ان گاؤں کو آباد کرے گا اللہ ان شہروں کو آباد کرے گا اتنے لوگوں کو فضائے سناؤ کہ ہر آدمی کا دل لے کیا ہے مولانا رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے کہ امت کا جو فرصت کا وقت جو آج پارکوں پر آج ہوٹلوں پر آج پان کی دکانوں پر آج مسکروں پر اور میرے دوستوں کے گھروں کے اندر کی کیوں پر گھنٹوں لگا رہا ہے گھنٹوں ہر کو برباد کر رہا ہے اگر امت کی خوشامد کر کے امت کو محبت سے سمجھا کر ان کی فرصت کا وقت مسجد کو مان لو کہ بھائی جو وقت دنیا اپنی آخرت کی بربادی پہ لگا رہے ہو اگر تم اپنا یہ وقت مسجد کو دو گے تو میرے دوستوں امت ان کے فتنوں سے بچے گی اور ان کی ہر آفرت جب جگہ پھیلی ضرورت ہے لوگ کہتے وقت نہیں میں کہتا اگر وقت نہ ہوتا تو سارے بند ہوتے وقت نہ ہوتے سارے ہوٹلیں بند ہوتی وقت نہ ہوتے سارے پارک پارکیں بند ہوتی اور وقت نہ ہوتے تو گھروں کے اندر کے سچا نہ ہوتا یہ تو وقت کی فرصت کی ہے جو میرے دوستیں سارے گٹاؤ کی اور ساری آخرت کی برساتی میں بدل اب امت کی خدامت کرنا ایک ایک گھر جا کر ایک ایک جا کر ایک ایک فرد کی محبت کے پیار کے پہلے تو ایمان کی بات کرو ایمان کی بات ہمارے صاحب کہتے دو بات امت کے خوب کرو کرنے والی ذات اللہ کی ہے نفے نقصان کے دینے والی ذات اللہ کی ہے عزت و سلت کے دینے والی ذات اللہ کی ہے کام کے بنانے اور بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے شریف کرتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے کام بناتا ہے اللہ جس کے کام کے بگاڑنے پر آئے اس کے کام کا کوئی بنانے والا نہیں تو میرے دوست اللہ کی حکمت اور بڑائی کو کہو اور یوں کہو اللہ سے کرنے کا رابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کتنی ہماری زندگی سنت پر آئے گی کتنی ہماری زندگی آتا ہے مدنی سلاسن کے طریقے پر آئے گی اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا اور میرے نبی جو دین لے کر آئے وہ کامل دین لے کامل مکمل خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اجیوم احمد سے نقم کی نقم واسکم کو دے کم نے بکی اور عظیم کو نقم لکھنا میری کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمتیں پوری کر دی اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے اور جو اس دین کو زندگی میں لے کر آئے گا ہم اس سے ہی راضی ہو جائیں صحابہ سو فیصد دیندار تھے ان کے تمام مرد ان کی تمام عورتیں سو فیصد تھے افغان دنیا ہی نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں اس سے راضی یہ مجھ سے راضی اب قیامت تک کے قرآن اعلان کر رہا ہے جو ان کی سیوا کرے گا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا جو ان کی شاید چلے گا اچھا فرماتا مجھ سے بھی راضی ہو جائے کتنی آسان چیز ہے صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کرو یہ وہ ستارے ہیں یہ وہ ستارے ہیں جو ادھیری رات میں بھٹکنے والے مسافروں کو راہ بچانے والے ہیں یہ وہ راہی ہے کئی کے پیچھے چلنے والا منزل مخصوص تک پہنچ جائے کیا بھائی کئی کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں ان کی محنت کرو ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کے ملنے کی جگہ کافی مستی امت کو مسجد سے جھوڑا امت مسجد والی آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا اے عائشہ ذرا پردہ ہٹا دے یا فرمایا اے فاطمہ ذرا پردہ ہٹا دے دنیا سے جا رہا ہوں میں اپنی امت کو دیکھوں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہاں دیکھا کیا مسجد سے دیکھا تجارت کا کیا مسجد میرے دوستوں دیکھو ہمیں مسجد والا بننا ہے کیا بننا ہے بولو بولو ارے مسجد والا بننا ہے اور جو مسجد والا بنے گا وہ اللہ والا بنے گا کیا بنے گا اور جو اللہ والا بن گیا وہ اللہ کے قریب ہوگا اور جو اللہ سے قریب ہوگا کہ تم جو کہو گے اللہ کر دے گا باہر جتنا ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے کش کرنا ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے اور یہ کوئی نیا عمل نہیں آپ اب جماعت میں جو جا رہے ہو اور جو اپنے مقام پر جا رہے ہو اب تو جماعت میں جانے والے روزانہ تعلیم کے کریں گے نہیں کریں گے ارے بولو کریں گے نا اب جب روزانہ تعلیم کچھ کرو گے تو تعلیم کچھ میں کس کس کی دعوت دو گے لوگوں کو مسجد میں نقد لگانے کی جب تعلیمی شخص میں لوگوں کو روزانہ مسجد میں لانے کی دعوت دے مستق جب میرے دوست عمومی شخص میں روز میرے دوست ہر ہفتے اور جماعت کے جانے والے تو روز آنا عمولی کریں گے تو عمومی شخص میں بھی لوگوں کو نقد نہیں دیتے جو آنے کو تیار ہو مسجد میں لے آئے اور جب نہیں آیا ہم ان سے وہی بات کر کے کہیں گے کہ بھائی دوستو اپنے کام کو جلدی سے نپٹا دو مغرب سے پہلے مسجد لائن ابھی سے نہیں دیتے اب بتاؤ تعلیمی جش میں عمومی جش میں جو عمل ہم کر رہے ہیں اسی کو روزانہ روزانہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کے عنوان پر اپنی مسجد میں ہر ایمان والی کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لے کر آنے میں کیا حصہ ہے بتاؤ کوئی نئی چیز ہے یہ کوئی چھٹا نمبر نہیں ہے یہ پانچ کام کا ہی چوز ہے اب ایسے ان کے ماحول میں بات کریں غفلت کا ماحول میرے دوستوں کا ماحول کبھی بیٹا آ گیا کبھی فون کی گھنٹی بن گئی کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی چون اب اس ماحول سے جو بات کرنا یہ بدل کے مجبوری اس کا شکار نہیں ہے لیکن آپ حکامت کر کے اس میں مسجد میں لانے کے لیے تیار اور وہ اللہ کا بندہ تیار تیار اللہ کریں گے ہمیں تو سکنا ہے ہم تو خود اپنے آنے میں محتاج ہوں گے کسی کو لائیں گے لائیں گے تو اللہ کون لائے گا ارے بولو اتنا لائیں تو جب ہم محنت روپ سے کریں گے اور سب اپنے بندوں کے دلوں میں جانیں گے اور جب وہ نقد مشکل لانے کے لیے تیار ہوا اور جیسے اپنے گھر سے قدم نکالا ہمارے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے اللہ دو بارش اس کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ دو قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف بڑھتی ہے اپنے بھائی کو کفلت والے ماحول سے نکال کر اللہ کی رحمت میں ڈال دیا ڈال دیا پکی بات ہے شک نہیں ہے قدم چل کر آیا آج کے ساتھ مسجد سے گھر دور ہے ارے سواب کبھی تو جاتا ہے صحابہ جب اپنے مسجد کے گھر سے چلتے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلتے تھے کہ زیادہ قدم ہو اور زیادہ ثواب ہو ہمیں سواب کی قیمت کا کیا پتہ ہے ہمیں اجر کا کیا پتا منہ تو شوق کی چیز ہوتی شوق کی ابھی بلانے والے لانے والے یہ کتنی بات لوگوں کو آنے والا تو ایک بار آیا لیکن دعوت دینے والا دس آدمی کو لے کر آئے تو دس بار مسجد میں آیا ابھی جہاں جا کے چل کر اس کے سارے قدم لکھے جا رہے ارے لکھے جا رہے نہیں لکھے جا رہے ہم نے اپنے بھائی کو کی رحمت سے کام کیا ہے پھر وہ مسجد نہ کر جیسے مسجد کے قدم رکھا پکی روایت ہے جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا اور اللہ کی دنیا کا اخلاق واضح ہے پھر وہ تعلیم گھنٹے میں بیٹھا دو چار حدیث خدا کی قدم اللہ پاک نے میرے نبی کی بات نہیں آپ کا حدیث میں اتنا نور رکھا ہے اتنا نور رکھا ہے کہ اگر ایک حدیث کا نور ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو کب نہیں ہوگا اب وہ نورانی باتیں جب آدمی بیٹھ کر سنے گا اس کا دل نرم ہوگا اس کے دل کا گندا پن دور ہوگا اور اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی پیدا گویا ہم نے زمین پر حج چلا دیا زمین پر کھاد ڈال دی اب زمین میرے دوست بزرگوں بیج کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اب یہ اس کو لے کر آئیں اس کے لیے صلاحیت پیدا ہوگی اب دعوت دینے والا جو دعوت دے گا وہ دل اس کا دل اس کو قبول کرے گا اور اس دعوت پر جب بیٹھ کرے گا اور پھر اس کو بٹھا کر سمجھاؤ دین پر چلنے کا سفا بتاؤ دین پر نہ چلنے کا نقصان بتاؤ اور تین بغیر محنت کے لیے آتا یہ بات سمجھاؤ اور اس کے جب چار مہینے مانگتے ہیں اور وہ پہلے چار مہینے تو بہت مشکل ہے کوئی بات نہیں ہے کتاب فکر نہ کرو چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہمارے یہاں سے تو چلنے کے لیے جمع جاتی ہے بولے میرے بس میں تو چلنا بھی نہیں ہے ہم بالکل شکت نہیں کریں گے بالکل زبردستی نہیں کریں گے ہم ان سے ہر ہاں جی صاحب ہر ہفتے تین تین دن کی جماعت اپنی مسجد سے نکلتی ہے اب تین دن کا کر لو کسی نہ کسی درجے میں اس سے ہاں کرو ایک دم پہ ہاتھ کھڑا ارے جب آ جائے گا تو چار مہینے بھیجیے گا ملکوں میں بھی جائے گا ان شاء اللہ بھی جائے گا اور ان کو مقامی کام سمجھاؤ کہ جب ہماری بچی کے سلامت کش ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو دعوت کا عمل ہوتا ہے ایک ایک مسلمان کی شامت کو کر دینا آپ کے پاس جب وقت ہو جتنا وقت ہو آپ کا کچھ اس کو اپنی مسجد کا اور مسجد کے میں سامان تعمیر کرو اپنے گھر میں قرآن کی تجویز کا حصہ کرو اپنے گھر میں بات کا مذاکرہ کرو اپنے گھر میں تشکیل کے روپ کو زندہ کرو اور اپنے گھر میں مشورے کو زندہ کرو چاہے گا کا کون کتاب پڑے گا کل کون چھ نمبر کا مذاکرہ کرے گا پھر اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہماری مسجد میں وقت فلا مقصد کا نظام ہے آپ اپنے بچوں کو آپ اپنی بچیوں کو مقصد میں بھیجنے کا استعمال کرے کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی قرآن کی تعلیم سے جاہل نہ ہو اور تینی معلومات اور تینی مسائل سے نہ یہ تینوں بات سمجھاؤ گے مردوں کی محنت بھی عورتوں کی محنت بھی اور بچوں کی محنت بھی اب بتاؤ میرے دوستوں جب مسجد میں آپ کر بیٹھے گا یہ ساری باتیں سکون سے سنے گا نہیں سنے گا ارے بول رہے ارے سنے گا نہیں سنے گا لیکن کوئی اگر مسجد میں آنے کو تیار نہ تو ہم چھوڑیں گے نہیں چلو نہیں آ کے جاؤ ہمارے بات نہیں کرنا نہیں ہم اس سے وہی بات کریں گے چھوڑنا کسی کو نہیں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے نہ کسی کو نہیں کرنا ہم اسے کیا کریں گے ارے بولو وہی بات کریں گے اور وہی بات کرنے کے بعد ہم سے یہ کہیں گے کہ اگر اس وقت حاجی صاحب بھائی صاحب آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کون سا وقت آپ کے پاس پڑ سکتا ہے جو آپ مسجد کو دیکھ سکتے ہیں وہ کہیں اس کا کے بعد آ سکتا ہوں وہ کہنے فجر کے بعد آ سکتا ہوں وہ کہنے بس وقت ہوتا ہے دوپہر میں جو وقت وہ کہے اس کا نام لکھ لو اس کا وقت لکھ لو چھوڑو کسی کو نہیں کسی نہ کسی درجے میں ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ مولانا صاحب محنت اللہ نے مسجد کے آماد کو تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں ہاں مسجد کے اندر آواز زندہ ہو جائے آج دعوت کا حلقہ لگا ہے کل ماشاء اللہ مسلم آئے گا جب علما مفتی کی مسجد کو وقت دیں گے تو ماشاء اللہ مسائل کو سیکھنے کا بھی لگے گا اس کا اور ہنما مختی مسائل سیکھیں گے پھر آپ کی جو ساری کو وقت دیں گے تو میرے دوست مطلب مسجد کے اندر کھڑے بڑی عمر کے لوگ جس کا قرآن صحیح نہیں ہے کا دیکھ کر کے قرآن کو صحیح کرائیں گے گویا مسجد نبی کے سارے امار حصلہ کرے آئے کہ مسجد نبی کے سارے آمار ہماری مسجدوں میں زندہ ہو جائے پھر اس کی ابتدا امت کو مسجد سے جوڑو اور امت کو میرے دوست سے کریں گے ارے کریں گے نا دیکھو یہ بہت ضروری ہے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ سن لے اگر آپ جہاں جا رہے ہو اس مسجد کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ جڑ کر عمل میں شریک کرے ہوں گے روز آنا اور جس مسجد نہ پہنچے اگر اس مسجد میں عمل نہیں ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھیوں کو کو اپنے ساتھ لے کر عملی طور پر یہ عمل کر کے دکھائیے ہو رہے کیونکہ یہ عمل تو ہمیں اپنی مقام پر لانے کے بعد اپنی مسجدوں میں بھی شروع کرنا ہے اگر نکلنے کے زمانے میں روزانہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو بس اپنے نقاب پر آ کر کیسے کرو گے ارے کرو گے کریں گے نہیں چلو سب نیت کرے واپس جانے والے بھی نیت کرو ہونا رونا چاہے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے میری کوئی مجبوری معذوری ہے آئندہ اب نیت کر کے جاؤ کہ مجھے اپنی مسجد کو مسجد والا بنا مجھے اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے اب پوری امت کو مسجد سے جوڑنا ہے کہ بھائی کریں گے کون کون کرے گا اللہ اس پورے مسئلے کو جس کی ہماری قیامت تک سے آنے والی نسلوں کو قبول کرنا ہے پھر دوسری چیز روزانہ اپنی مسجد کا مشورہ ہے روزانہ اپنی مسجد کا ارے بولو مشورہ ہے اس مشورے میں اہتمام کے ساتھ جڑنا اور مسجد کے آنے والے ایک ایک مسلم کو اور مسجد کے اثرات میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کو اپنے مشورے میں جوڑنے کی فکر کرنا یہ دس پندرہ آدمی کی جماعت نہیں کوئی قبض کی جماعت نہیں یہ تو امت تری کا کام ہے اور امتی کا کام ہے مسجد میں آنے والے ایک مسلی ہماری مسجد وال جماعت کا ساتھی ہے اور بستی میں رہنے والے ایک مسلمان انہیں اپنی مسجد کے شور میں فکر کرتے ہیں دو تعلیم کرنی ہے ایک تعلیم اپنی مسجد کی یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے کا مت ہے بظاہر آماد کی تعلیم بجائے سرکار کی تعلیم ملتحب حدیث کی تعلیم یہ تینوں کتابوں کی تعلیم ہمیں اپنی مسجد میں کرنی ایک دن ایک کتاب پڑھ لو دوسرے دن دو کتاب پڑھ لو اس طرح تینوں تعلیم تینوں کتابوں کی تعلیم اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی جو گھر کے آواز بتائے گئے گھر میں بھی تینوں کتابوں کی شادی کریں گے ارے بولو نا کریں گے اور سب کچھ پڑھنا اور یہ تعلیم صرف جماعت والوں کے لیے یہ شادی ہر مسلمان کے گھر میں زندہ ہو اس کی فکر کرنا اس کی کوشش کرنا کریں گے نہیں کریں ہر ایک ہفتے کا دو گز ہے ایک ہفتے مسجد کا گشت ابھی ہمارے دعوت کے سامنے ریل کی ہزار ہے وداؤٹ پہ چھٹی لے کر آنا پڑے اپنے کام کے کر آنا پڑے تب بھی عمومی شخص کو ناظام نہ کرنا اور عمومی شخص نے چار آماد کو زندہ کرنا تین آماد مسجد کے اندر ہوں گے ایک عمل مسجد کے باہر دعوت کا کاجم مسجد کے اندر میرے دوستوں دعا اور تلاوت دعا اور ذکر کا مسجد کے اندر اور میرے بھائی دوستوں پاس کے مسجد کے دروازے اور ایک جماعت مسجد کے باہر جائے گی تاکہ زیادہ ہو تو دو جماعت تین جماعتیں بنا کر مسجد کے مختلف حصوں میں جماعتوں کو بھیجیں جو بازاروں میں دکانوں پر بلڈنگوں پر کوئی گھر نہ چھوٹے کوئی فرد نہ چھوٹے اس کی ترقی بنا اس طرح میرے دوستوں عمومی گھر کے ذریعے سے بھی امت کی ہر پر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کریں گے ارے دوسرا گھر اپنی مسجد کے اطراف میں اگر مسجد ہے اور مسجد کے کام کی سزا نہیں ہے حملہ نہیں ہے تو ایسی مسجدوں میں چھوٹے دینے کا حصہ کر کے وہاں پر حملے کو تیار کرنا پانچوں کام کو زندہ کرنا مسجد ہے نہیں مسجد میں کام کی سزا نہیں ہے ہم ہم لڑیں گے نہیں ہم زبردستی مسجد سے قبضہ نہیں کریں گے بلکہ ہم مسجد کے اطراف میں کوئی کیا ٹھکانا بنا کر ان آمال کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے ہمارا کام مسجد میں ہو وہ ہو اور نہیں ہمارا کام تو درخت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے نہیں عمل ہونا چاہیے عمل کرنا ہونا کبھی نہیں کرنا اور دوسرے کے ذریعے سے اپنی مسجد کے خراب کے سو فیصد مسجد اور سو فیصد بچیوں کے اندر سینا پانچویں چیز مہینے کے تین دن یہ کتنے پرانے بیٹھے چار مہینے لگائے گئے تین لگائے گئے یہ سارا مسئلہ تو نیت کرو ہمیں جماعت میں جانا نہیں ہے سن لو کسی طرح میں جو کہہ رہا ہوں ہمیں جماعت میں جانا نہیں ہے یہ مجموعہ نیت کرے ستائیس کی محنت کر کے مجھے اپنی جماعت خود بتانی ہے کہ میں گھر ہے نہیں گھر گئے سارے پرانے مل کر اگر جماعت میں گئے یا تو اسکول کے نام پر لڑائی کریں گے یا پکنک منائیں گے اور یہ کام کا ظلم ہے کے ساتھ ظلم اور یہ محنت سے کی چرانا ہے ہر پرانا ستاوی کی محنت کرے ابھی میرے دوست ہمارا بنگلہ دیش جانا ہوا بنگلہ دیش میں جماعت ایک مسجد والوں نے کار گزار اندر میرے دوست دو پچہتر آدمی کتنے چار مہینے والے ہیں اور پچہتر سے پچہتر کام میں کیوں ہے مہینے میں ستاویس جماعتیں تین دن کی نکلتی ہیں اور ہم نے اپنے ساتھیوں کی چار چار پانچ پانچ کی جماعت بنا کر گلیاں تقسیم کی ہے اور میرے دوست دوستوں تقریباً پانچ سے سات ہزار مکانات ہیں کوئی گھر نہیں چھوٹا کوئی وقت نہیں چھوٹا جہاں تک ہماری جماعت کے پاس سے دعوت نہیں تو آج کے اندر ساری قیمت کی تو تین دن کی جو جماعت جماعت کو لے کر چلنے والے ہیں اور جتنے چار مہینے چلے لگانے والے ہیں وہ تو کرے ہمیں ستائیس کی محنت کر کے اپنی چار اپنی تین دن کی جماعت کو مکمل جگہ کر لی جائے اور تین دن میں تین کام کرنا ایک اپنے ساتھیوں پر اتنی محنت کرو وہ چلے چار مہینے کے لیے تیار ہو جائے آئندہ میرے پھر تین آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو جائے اور مقامی آپ کے ساتھ جڑنے والے اتنی محنت اپنے کے اوپر کرنا دوسرا جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرو آخری درجے میں تین دن کی جماعت کو نقد نکال کر آؤ تو اس سے میرے دوستوں قربانی چگنی ہو جائے گی چگنی اور تیسری محنت کیا جاؤ وہ مسجد کی آبادی کی محنت نہیں ہے تو مسجد کی آبادی کی محنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو تینوں دن عملی طور پر عمل کر کے دکھاؤ اور میرے دوستوں مقامی پانچ کام پہ تمام کو زندہ کرنے کی کوشش کرو تین میں یہ تین لائن کی محنت ہمیں کرنی گے ان شاء اللہ کون کون اپنی جماعت خود اللہ اکبر اگر پورے مسئلے کو قبول کرے اب بتائیے کتنوں نے ہاتھ اٹھایا اتنی جماعتیں ہیں پکی بات اور پاس نہیں رکھتے اس طرح اور جتنی تین دن کی جماعت بڑھے گی اتنا سالانہ سادہ نہ پگلے ہزار دہی کی جماعت میں آئے اور جہاں جاؤ وہاں چار چار دینے لگائے گئے ساتھی ہو تو اس کو بلکوں کے لیے تیار کرنا کریں میں انسان تو دیکھو میرے دوستوں کا وقت بہت کم تھا یہ بنیادی ضرورت کی باتیں تھی بڑوں کے کیا کی خدمت میں بس اور سبق خرچ کر دی گئی ہے اللہ سبار تعالیٰ ہم سب کو پہلی اور سننے سے زیادہ عمل کی چوکی کتاب فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا ابھی جو عبادات ہیں ان کو سن لو اور دوسری مجلس سے پہلے پہلے کی تیاری کر لو